سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے بدنا ہے بدنے سے مراد کیا ہے بدنے سے مراد ہے بڑے جانور یعنی اونٹ یا گائے کی قربانی اور یہ کسی شدید قسم کی غلطی پر یا بہت بڑی غلطی پر ہی یہ کفارہ جو ہے وہ لازم ہوتا ہے بڑے جانور سے مراد ہوتا ہے اونٹ یا گائے اور اس میں علماء نے بیل یا بھینس وغیرہ کو بھی اسی کے اندر شامل کیا ہے تو یہ جو کفارہ ہے بدنا یا دم یہ کفارے جو ہیں یہ حدود حرم میں ہی دیے جانا ضروری ہیں بدنا جو ہے وہ دو قسم کی غلطیوں پر لازم آتا ہے ایک تو یہ ہوتی ہے غلطی جو کہ بہت ہی آپ جانتی ہیں بڑی مشہور بات ہے اور ہم اس کو بار بار لوگوں کے ساتھ رکھتے بھی ہیں کہ ایک غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی عورت جبکہ اس نے حج کیا ہو اور اس وقت وہ ناپاکی کی حالت میں تھی اور وہ واپس آ رہی تھی اور واپس آنے کی اس کی فلائٹ ہو گئی اب وہ ناپاکی کی یعنی کہ حیض کی حالت میں پیریڈس کی حالت میں اور اس وقت اسے واپس آنا ہے اور اس نے ابھی طواف زیارت ادا نہیں کیا تو اس صورت میں وہ عورت کیا کرے گی ٹھیک ہے یہ بات میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں کس حوالے سے بدنا کے حوالے سے تو وہ عورت جو ایسی حالت میں ہے ہیلتھ کی حالت میں ہے اور اس کی فلائٹ کا وقت ہو گیا اور ابھی اس نے طواف زیارت نہیں کیا وہ کیا کرے گی اس کے لیے کیونکہ طواف زیارت حج کا فرض ہے اور اس کے لیے چھوڑ کر آنا ناممکن ہے یعنی اس وقت تک اس کے اوپر احرام کی جو ایک پابندی ہے وہ مسلسل باقی رہے گی یعنی ازواجی تعلق اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ طواف زیارت نہ کر لے اور اس کا حج بھی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ طواف زیارت نہ کر لے کیونکہ طواف زیارت حج کا فرض ہے تو اب ایسی صورت میں اس عورت کے لیے دو تین آپشنز ہیں کہ وہ اپنی فلائٹ آگے بڑھانے کی کوشش کرے اگر وہ بھی نہیں ہوتی تو پھر وہ کیا کرے گی پھر وہ یہ کرے گی کہ اسی ناپاکی کی حالت میں وہ اچھی طرح سے تہارت کرنے کے بعد پھر وہ حرم میں جائے گی اور وہ جا کر طواف ادا کرے گی صحیح کرے گی اور اس حالت میں کیونکہ وہ جنابت کی یا حیض کی حالت میں اور اس نے طواف زارت کیا ہے اور حرم کے اندر بھی گئی اور طواف بھی کیا ہے دونوں ہی چیزوں کے لیے پاکیزگی یا تہارت یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ حالت تہارت میں ہونا یعنی کہ حدث اکبر سے پاک ہونا یا بڑی ناپاکی سے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے یعنی جو ناپاکی غسل سے دور ہوتی ہے اس سے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے تواف زیارت کے لیے تو لہٰذا اگر اس نے اس صورت میں یہ کیا کیونکہ اس کو کرنا پڑے گا مجبوری کی حالت میں وہ طواف زیارت چھوڑے بغیر نہیں آ سکتی تو اب وہ حرم کے اندر جا کے طواف تو ادا کر لے گی صحیح بھی کر لے گی لیکن کیونکہ اس نے ایک ناپاکی کی حالت میں کیا ہے لہٰذا اس کا کفارہ جو اس کو ادا کرنا پڑے گا وہ ہوگا بدنا یعنی بڑے جانور یعنی کہ اونٹ یا گائے کی قربانی ہاں اگر وہ عورت اس بات کی استطاعت نہیں رکھتی مالی لحاظ سے کہ وہ اتنے بڑے جانور کی قربانی دے سکے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار ہی کرے گی اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو خطا ہے غلطی ہے یا مجبوری کے تحت ظاہر ہے کہ یہ اس سے خطا ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کو معاف فرمائیں گے تو یہ بدنا جو ہے یہ ایک تو اس صورت میں دیا جاتا ہے جبکہ ناپاکی کی یعنی حیض کی حالت میں عورت طواف زیارت کر لے یا جنابت کی حالت میں کوئی طواف زیارت کر لے اچھا دوسری چیز یہ کہ یہی پر میں تھوڑی سی یہ وضاحت بھی کر دیتی ہوں کہ اگر کوئی خاتون طواف زیارت اس کنڈیشن میں کر لیتی ہے اور اس کو وہاں پہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اتنے دن ابھی رکی ہوئی ہے کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے تو اگر وہ اپنے انہی ایام نہر کے اندر ہی پاک ہو جاتی ہے اور وہ کر لیتی ہے دوبارہ سے پاکی کے بعد غسل کرنے کے بعد طواف زیارت تو پھر اس کا بدنا جو ہے وہ ساقت ہو جاتا ہے اور اگر وہ بارہ کے بعد پاک ہوتی ہے یعنی اگر وہ رکنا اس کا ہو گیا اس نے طواف زیارت تو اس نے کر لیا تھا ناپاکی میں مجبوراً لیکن اس کا کسی وجہ سے رکنا ہو گیا یا اس کی ڈیٹ آگے بڑھ گئی بعد میں تو اب وہ کیا کرے گی بارہ کے بعد وہ تو زیارت کو پاکی کے ساتھ کرے گی لیکن تاخیر ہونے کی وجہ سے اب وہ دم دے گی تو اس میں اس کا بدنا جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا لیکن اگر وہ عورت اسی حالت میں طواف کر کے واپس آ رہی ہے اپنے ملک تو پھر وہ بدنا بھی ادا کرے گی اگر استطاعت رکھتی ہے تو, تو پہلی چیز تو ہو گئی بدنا جو کہ جنایات کی جزا یا کفارے کی پہلی صورت ہے صورت ہو سکتی ہے وہ کب ہوگی جب کہ کسی کو بدنا جو ہے وہ دینا پڑے گا وہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی شوہر یا بیوی یا وہ دونوں حلق یا حلق اور تقسیر اور طواف زیارت سے پہلے اگر وہ ازواجی تعلق قائم کر لیتے ہیں تو ان کو بدنا دینا ہوگا حلق اور تقصیر اور طواف زیارت سے پہلے ازواجی تعلق قائم کرنے پر حالت احرام کی بہت بڑی پابندی کی خلاف ورزی کی گئی جس کی وجہ سے انہیں بدنا دینا ہوگا اگر دونوں حج کر رہے ہیں تو دونوں کو الگ الگ دینا ہوگا اور اگر ان میں سے کوئی ایک حاجی تھا تو اس کو بدنا دینا ہوگا یہ بدنے کی ایک صورت یہ بھی ہے اچھا اسی طرح سے حلق اور تفسیر کے بعد اگر کسی نے کیا ہے ازواجی تعلق قائم مگر اسے طواف تواف زیارت جو ہے وہ ابھی نہیں کیا حالانکہ تفسیر تو کر لیا لیکن تواف زیارت نہیں کیا تو اس صورت میں بھی بہت سے علماء کا یہی کہنا ہے کہ اس کو بدنا دینا ہی ہوگا اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ دم لازم ہوگا لیکن بہتر یہی ہے کہ بدنا دینا ہوگا تو بدنا یعنی اتنی بڑی غلطی کی صورت میں کہ جب آپ نے جو ہے وہ حلق و تفسیر کے بعد یا حلق و تفسیر اور تواف زیارت دونوں سے پہلے اگر آپ نے ازواجی تعلق قائم کر لیا تو بدنے کی صورت میں اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا یعنی بڑا جانور پورا کا پورا جو ہے وہ قربان کیا جائے گا یا پھر جنابت یا ناپاکی کی حالت میں اگر تواف زیارت ادا کیا تو یہ دو صورتیں ہو گئی بدنے کے حوالے سے